حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا تھا جس نے عورتوں والے چھپر سے ایک ڈھال چرائی تھی جس کی قیمت تین درم تھی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیرہ